يدعون يدعون من دونه شيطانا مريدا یہ مشرقین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور یہ صرف سرک شیطان کو پکارتے ہیں اس آیت کریمہ میں شرک کی انتہا درجے کی پلیدگی اور مشرقین کی انتہا درجے کی خصت اور حماقت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں منات عزا لات اور اسی قسم کے دیگر بہت سے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے نام عورتوں جیسے تھے اور ابلیس کی عبادت کرتے ہیں یعنی اس کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس کی عبادت کرتے ہیں